السلام علیکم آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ کے نئے لیکچر میں خوش آمدید جیسا کہ ہمارا معمول ہے پچھلے لیکچر کا کچھ ریویو پچھلے لیکچر میں ہم نے دس پوائنٹر سے ہی کنٹینیو کیا تھا اور ہم نے ایک ایگزامپل دیکھی تھی کہ دس پوائنٹر کیوں ضروری ہے اگر ہم نے ممبر فنکشنز میں سے کرنٹ آبجیکٹ کو ریٹرن کرنا ہو تو ہمارے پاس کوئی اور طریقہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ دس پوائنٹر کو ڈی ریفرنس کر کے کرنٹ آبجیکٹ کو ریٹرن کیا جائے ممبر فنکشن میں سے اس کے بعد ہم separation of interface and implementation پہ چلے گئے اور اس میں ہم نے دیکھا کہ انٹرفیس کیا ہے امپلیمنٹیشن کیا ہے سپریشن کا بینیفٹ کیا ہے نارملی جو آبجیکٹ جو ہے اس کا ڈیٹا ممبرس وہ کیسے آپ نے ڈکلیئر اور ڈیفائن کیے ہیں اور ممبر فنکشن کا کوڈ کیا ہے this is normally called implementation اور اسے ہڈن رکھا جاتا ہے یوزرس کو جو کہ اس کلاس کو یوز کر رہے ہیں ان کو صرف انٹرفیس بتایا جاتا ہے interface is how to interact with this object وہ انٹرفیس جو ہے وہ کیسے جواب دیتا ہے یوزرس کو دیٹ از امپلیمنٹیشن ڈیٹیل اور اسے ہڈن رکھا جاتا ہے اور اس کا بینیفٹ یہ ہے کہ اگر آپ انٹرفیس سیم رکھیں اور امپلیمنٹیشن چینج کر دیں یوزرس پہ کوئی اثر نہیں پڑتا اور اس کی بھی دی تھی کہ گاڑی سٹارٹ کرنے کا وہی طریقہ ہے چاہے پیچھے آپ نے پٹرول کا انجن لگایا ہے چاہے ڈیزل انجن لگا دیا ہے چاہے آپ نے آپ نیچرل گیس کے لیے اس کو ماڈیفائی کر دیا ہے interface remains the same implementation جتنی مرضی دفعہ چینج ہو جائے ایک دوسرا ایسپیکٹ اس کا بھی تھا سپریشن آف انٹرفیس اور امپلیمنٹیشن کا کہ یوزرس کو آپ نے جو کلاس دینی ہے وہ ممبر فنکشن کے پروٹوٹائپ کی کلاس دیں جسے آپ نیم ڈاٹ ایچ کر دیتے ہیں یا ایچ پی پی کر دیتے ہیں اور جو ممبر فنکشنس کی امپلیمنٹیشن ہے اسے ایک علیحدہ فائل میں ڈال دیں جس میں کلاس کا نیم ڈاٹ سی پی پی فائل کا نام رکھ دیں اور یہ جو نیمنگ کنونشنس ہے یہ کوئی اتنا زیادہ اسٹینڈرڈائز نہیں ہوا ہوا سی پی پی اکثر چلتا ہے ڈاٹ ایچ پی پی یا ایچ پلس پلس یا ڈاٹ ایچ خالی یہ کافی ویریشنز اس میں ہے اور دوسرا جس انوائرمنٹ میں آپ کام کر رہے ہیں وہ انوائرمنٹ بھی شاید کچھ ڈکٹیٹ کرتا ہو ان ٹرمس کو تو انٹرفیس کو ایک علیحدہ فائل میں رکھنا اور ممبر فنکشن کی ڈیفینیشنس کو کوڈ کو ایک علیحدہ فائل میں رکھنے کا ایک بینیفٹ یہ ہے کہ آپ یوزر کو صرف وہ والی فائل دیتے ہیں جس میں اس کا انٹرفیس دیا گیا ہے اور جو ایکچوئل امپلیمنٹیشن ہے اس کا سورس کوڈ آپ کو یوزر کو دینے کی ضرورت بھی نہیں ہے اس کو آپ بے شک کمپائل کر کے ایک لائبریری میں دے دیں اور میں نے آپ سے کہا بھی تھا کہ آپ اپنے پروگرام میں جو انکلوڈ فائل کرتے ہیں آئیو اسٹریم ڈاٹ ایچ وہ بیسیکلی وہی ایک ہیڈر فائل ہے جس میں اس کلاس کا انٹرفیس دیا گیا ہے اور یوزر کو صرف اسی انٹرفیس سے تعلق ہے باقی کوڈ آئیو اسٹریم کا وہ لائبریری میں آ رہا ہے جو کہ سی پلس پلس کے کمپائلر کے ساتھ آپ کے پاس شپ کیا جاتا ہے لاسٹلی ہم نے کانسٹنٹ ممبر فنکشن کا کانسیپٹ دیکھا تھا سیپریشن آف انٹرفیس ایک طریقہ دیتا ہے کہ آپ ڈیٹا ممبر کو جا کے ڈائریکٹلی ایکسس نہیں کر سکتے اور اس کے لیے آپ کو ایکسیسر فنکشن چاہیے ہوتے ہیں اور اور دوسرے فنکشن بھی چاہیے ہوتے ہیں لیکن ایکسیسر فنکشن آپ کو ممبر فنکشن سے ایکسس دیتے ہیں آپ کو دیٹ از انٹرمیجیٹ آپ نے ڈیٹا ممبر کی ویلو ریڈ کرنی ہے اور غلطی ہو سکتی ہے آپ فنکشن جو آپ لکھنا چاہ رہے تھے گیٹ ممبر کا اس میں آپ صرف اس کی ویلو ریٹرن کرنا چاہ رہے تھے ٹائپنگ ایرر ہو سکتی ہے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی ہیومن ایرر کی وجہ سے آپ ڈیٹا ممبر کی ویلو چینج کرتے ہیں اس سے آبجیکٹ ان لیگل اسٹیٹ میں جانے کا خدشہ ہوتا ہے سی پلس پلس نے کانسٹنٹ ممبر فنکشن کا ایک کانسپٹ دیا ہے کہ if as you are designing the class اگر آپ کو پتا چلتا ہے کہ اس ممبر فنکشن نے صرف ممبر ڈیٹا ممبرس کی ویلو کو ریڈ کرنا ہے اور ان کی ویلوز کو چینج نہیں کرنا تو you make that member function a constant member function it is an indication to the compiler that compiler should not allow any change in the state of the object within this member function اور اس کا ہم نے دیکھا بھی تھا کہ وہ کرتا کیسے ہے کانسٹنٹ ممبر فنکشن میں دس پوائنٹر کی ٹائپ چینج ہو جاتی ہے it becomes a constant pointer to constant object کیونکہ یہ کانسٹنٹ آبجیکٹ کو پوائنٹ کر رہا ہے اس لیے اگر آپ کبھی غلطی سے بھی کانسٹنٹ ممبر فنکشن میں ڈیٹا ممبر کی ویلو چینج کرنا چاہیں گے تو وہ ایرر دے دے گا کہ میرے پاس جو پوائنٹر آیا ہوا ہے وہ تو کانسٹنٹ آبجیکٹ کو پوائنٹ کر رہا ہے اور کانسٹنٹ آبجیکٹ اپنی ویلو چینج نہیں رہا اب ہم آج کا لیکچر اسٹارٹ کرتے ہیں آپ کے سامنے اسٹیٹمنٹ ہے پرابلم کیا ہے ہمارے پاس پرابلم از یا سینیریو از دس کہ ہماری کلاس میں کوئی ایک ڈیٹا ممبر جو ہے ہم اسے کانسٹنٹ رکھنا چاہتے ہیں جیسے کہ آپ پہلے نیمڈ کانسٹنٹ کے ساتھ کام کرتے آئے ہیں جب آپ ڈیکلریشن کرتے ہیں تو ٹائپ سے پہلے کاسٹ لگا دیتے ہیں تو that name becomes now a constant اور اسے پھر آپ انیشلائز کر دیتے ہیں اگر آپ کو کلاس میں یہ نیمڈ کانسٹینٹ چاہیے تو آپ کیا کریں گے یہ کوڈ دیکھیے اسٹوڈنٹ کا کوڈ جو آپ نے پہلے ہی دیکھا تھا سارا میں جو پہلے آپ کو دکھایا تھا یہ وہ نہیں ہے جو پارٹ ہم سے ریلیونٹ ہے میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہاں پہ انٹ رول نمبر ہے اور اسٹوڈنٹ کا کنسٹرکٹر ہے overloaded constructor get roll number اور سیٹ رول نمبر ہے رول نمبر کو ہم آبجیکٹ میں کانسٹینٹ کر رہے ہیں اس کی نیڈ کیا ہے نارملی جب ایک اسٹوڈینٹ یونیورسٹی میں انٹر ہوتا ہے کالج میں انٹر ہوتا ہے اسے ایک رول نمبر اسائن کیا جاتا ہے اور جب تک وہ اس انسٹیٹیوشن میں ایز اے اسٹوڈینٹ رہتا ہے اس کا وہی رول نمبر رہتا ہے تو لگتا ہے کہ as a designer it will be close to reality of my class of students have this roll number as a constant جب یہ آبجیکٹ کریٹ ہو کسی طرح اس کو یہ رول نمبر دے دیا جائے اس اسٹوڈینٹ کو اور وہ پھر چینج نہ ہو سکے کیونکہ نارملی اسٹوڈینٹ کا رول نمبر چینج نہیں ہوتا جب اگر وہ ریگولرلی اس انسٹیٹیوشن کا اسٹوڈینٹ ہے this is very obvious so اس ریئل لائف سچویشن کو کیٹر کرنے کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اسٹوڈنٹ کلاس میں جو ڈیٹا ممبر رول نمبر ہے وہ کانسٹنٹ ہو جائے ایک دفعہ اسے ویلو مل جائے پھر چینج نہ ہو سکے آپ کی اسکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں ماڈیفائڈ اسٹوڈنٹ کلاس جو ہم نے بنائی ہے اس میں ہم نے کانسٹینٹ انٹ رول نمبر کر دیا ہے یہاں پہ مسئلہ ایک آگے جب آپ انٹ یا فلوٹ یا کریکٹر کو کانسٹ کرتے تھے نیمڈ کانسٹینٹ ٹائپس کا بناتے تھے تو ساتھ ہی اس نیمڈ کانسٹینٹ کو آپ انیشلائز کرتے تھے const int a is equal to ten this is how you declare and defined a name constant لیکن آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ اسٹرکچر میں ہم جو اسٹرکچر کے فیلڈس جو ہوتے ہیں انہیں انیشلائز نہیں کر سکتے سیم از دی سچویشن ہے کلاس جیسے ہم نے پہلے دیکھا ہے ویسے ہی ہے جیسے ایک اسٹرکچر ہوتا ہے اس میں ہم نے کانسٹینٹ انٹ رول نمبر کر دیا لیکن یہ اسے ہمیں انیشلائز نہیں کرنے دے رہا اب ہم کیا کریں ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ کہیں کہ جی جب بھی کنسٹرکٹر کال ہوگا تو کنسٹرکٹر میں ہم رول نمبر کو ویلو دے دیں گے جو آپ نے کنسٹرکٹر کو ایز اے پیرامیٹر ملی ہوگی آپ کے سامنے یہ کنسٹرکٹر کا کوڈ ہے کہ roll number is equal to parameter a roll number لیکن یہ ایرر ہے this is assignment statement this is not initialization اور کانسٹینٹ اپنی ویلو چینج نہیں کرنے دیتا اپنی ویلو کو اپ ڈیٹ نہیں کرنے دیتا تو پہلا سولوشن جو ہے یہ کچھ اس میں غلطی سی لگ رہی ہے تو this is error compiler will give you an error دوسری اٹمپٹ جو کہ اس سے بھی زیادہ فار فیسٹ ہے کہ چلیں جی کنسٹرکٹر میں ہم رول نمبر کو ویلو اسائن نہیں کرتے ہیں لیکن سیٹ رول نمبر انٹرفیس کے ذریعے جا کے اس کی ویلو کو انیشلائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ایشو یہاں پہ بھی وہی ہے کوڈ میں roll number is equal to parameter I this is again an assignment statement this is not initialization compiler پھر سے ارد دے گا میں ویلو چینج نہیں کرنے دوں گا کیونکہ آپ نے مجھے بتا دیا ہے کہ یہ کانسٹنٹ ہے ہمارے پاس سولوشن کیا ہے so designer of C plus plus came up with a new syntax now class کے بیچ میں اسٹرکچر کے بیچ میں ممبر کو انیشلائز نہیں کر سکتے ہیں اور جب آبجیکٹ کنسٹرکٹ ہونے جا رہا ہے کنسٹرکٹر کی جب باڈی میں پہنچ کے ایگزیکشن اسٹارٹ ہوئی ہے اس وقت سارے کلاس کے ویریبل جو ہیں ان کو لائف مل چکی ہوئی ہے وہاں پہ ہم نے آبجیکٹ کو انیشلائز نہیں کیا ہے اور اس کے بعد تو اسائنمنٹ ہے وہ چینج نہیں کرنے دے گا کمپائلر کو کیسے پتا چلا کہ یہ جو کنسٹرکٹر میں آپ نے اسٹیٹمنٹ لکھی ہوئی ہے roll number is equal to a roll number یہ پہلی دفعہ آپ اسے انیشلائز کر رہے ہیں یا اس کے بعد کر رہے ہیں تو انہوں نے کہا جی ہم یہ الاؤ نہیں کرتے تو C plus plus came up with new syntax and that is called member initialization list constructors میں جہاں پہ پیرامیٹر کے پیرنتھس ختم ہوتے ہیں رائٹ پیرنتس جہاں پہ پیرامیٹر آخری پیرامیٹر کے بعد جا کے آپ رائٹ پیرنتھس دیتے ہیں اس کے بعد کولن ڈال کے آپ ڈیٹا ممبرس کو انیشلائز کر لیجیے so this was the need of coming up with the new syntax peculiar syntax کیونکہ اسٹرکچر میں کلاس میں ڈیٹا ممبر کی انیشلائزیشن نہیں ہو سکتی ہے اور یہ اپورڈ کمپیٹیبلٹی کی وجہ سے تھا کیونکہ اسٹرکچر میں سی میں فیلڈس کو انیشلائز نہیں کر سکتے ہیں class is tantamount to a structure اس لیے اپورڈ کمپیٹیبلٹی کے لیے اس میں بھی انیشلائزیشن نہیں ہے اس لیے اس یونیک سینٹیکس کی ضرورت پڑی آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں A member initialization list is a mechanism to initialize data members. The word here is initialization. Let me recap what you have already studied. That is the difference between initialization and assignment. Initialization is when a name is being created, at that time value is is to to it is called called initialization. Name is created کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ ایک ویریبل کریٹ کر رہے ہیں ویریبل کی کریشن سے کیا مراد ہے ایکچولی جب میمری میں اس ویریبل کے لیے جگہ ایلوکیٹ کی جاتی ہے اسی وقت اگر اس میں اس میمری لوکیشن میں کوئی ویلو ڈال دی جائے دیٹ از انیشلائزیشن اور اسائنمنٹ اگر ایک ویریبل کریٹ ہو چکا ہے اور اس کے بعد ایز اے سیپریٹ اسٹیپ آپ اس میمری لوکیشن میں جا کے کوئی ویلو ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں that is called an assignment so initialization is always at the time of the definition declaration اور ڈیفینیشن اس میں بھی میں اگین آپ کو اس کا ڈفرنس پتا ہوگا میں دوبارہ بتاتا جاؤں ڈکلیریشن وہ ہے جہاں پہ آپ کمپائلر کو صرف یہ چیز اناؤنس کر رہے ہیں یہ ڈکلیئر کر رہے ہیں کہ یہ ایک نام ہے اس نام کی ٹائپ یہ ہے دیٹ از ڈیکلریشن فنکشن کا آپ جو پروٹوٹائپ لکھتے ہیں فنکشن کی ڈیفینیشن سے پہلے انٹ مین سے پہلے آپ لکھتے ہیں وائڈ ڈو سم تھنگ اور parenthesis and semicolon this is declaration یہاں پہ صرف آپ ایک نام ڈکلیئر کر رہے ہیں اور کمپائلر کو بتا رہے ہیں کہ یہ فنکشن ہے پیرامیٹر کوئی نہیں لے رہا یا لے رہا ہے اور اس کی ریٹرن ٹائپ یہ ہے دس از ڈکلیریشن ڈیفینیشن کیا ہے definition is when the name is being declared as well as the name is being associated with a memory location also that is definition memory location سے ایسوسیشن کیا مراد ہے بیسیکلی اس کے لیے اس نام کے لیے اس ویریبل کے لیے میمری میں جگہ ایلوکیٹ کی جا رہی ہے اور اس نام کو اس میمری سے اٹیچ کر دیا جا رہا ہے this is definition so definition کے ٹائم کے اوپر جب اس ویریبل کو اس نیمڈ کانسٹینٹ کو اس نیم کو لائف دی جا رہی ہے میمری ایلوکیٹ کی جا رہی ہے پارٹ آف دیٹ پروسیس اگر اسے ویلو دی جائے گی دیٹ از انیشلائزیشن ورنا it is assignment so basically جب کنسٹرکٹر کال ہوتا ہے اس وقت دو پروسیس پیچھے چل رہے ہوتے ہیں ایک تو یہ کہ ڈیٹا ممبرس کو لائف دی جاتی ہے میمری ایلوکیٹ کی جاتی ہے ان کے لیے جب ان کو لائف دے چکتے ہیں اس کے بعد کنسٹرکٹر کا کوڈ سٹارٹ ہوتا ہے یا یوں کہہ لیجئے کنسٹرکٹر کا جو لیفٹ بریس ہے اس سے پہلے پہلے ڈیٹا ممبرس کو لائف مل جاتی ہے اور جیسے ہی وہ سٹارٹنگ بریس سے آپ اس کی باڈی میں آتے ہیں اس وقت آبجیکٹ کریٹ ہو چکا ہوتا ہے اس کی باڈی میں جو کچھ ہو رہا ہے now it is basically assignment so so اس لیے یہ ممبر انیشلائزیشن لسٹ باڈی سے پہلے دی گئی ہے کنسٹرکٹر کال ہوا باڈی کی ایگزیکشن ابھی اسٹارٹ نہیں ہوئی ابھی آبجیکٹ کو لائف مل رہی ہے لائف کے دوران ہی اس کے ڈیٹا ممبرس کو انیشلائز کر دیا جائے ان ویلو سے جن سے آپ ایز اے پروگرامر اور ڈیزائنر چاہتے ہیں کہ یہ آبجیکٹ انیشلائز ہو یہ اسکرین پہ دیکھیے جی کوٹ کا سنائپٹ میں بار بار آپ کو ریمائنڈ کر رہا ہوں کہ میں جو آپ کو اسکرین پہ کوڈ دکھا رہا ہوں یہ میں آپ کو کلاس کا پورا کوڈ نہیں دکھاتا جس چیز کو میں ایمفیسائز کرنا چاہ رہا ہوں جو کرنٹ ٹاپک ہے اسی سے ریلیٹڈ میں آپ کو کوڈ دکھاتا ہوں کیونکہ اسکرین کے اوپر کوڈ زیادہ نہیں آ سکتا اور میں اسی پہ آپ کو ایمفسائز کر رہا ہوں کلاس اسٹوڈنٹ ہے اس میں ہم نے رول نمبر کو کانسٹنٹ کر دیا ہے یہ پیکولر ٹائپ آف کانسٹنٹ ہے اگین اس کو ہم انشلائز نہیں کر رہے ہیں کیونکہ class initialization of data members allow نہیں کرتی ہے name is a character pointer and G P is a float اور پبلک میں ہم اب اسٹوڈینٹ جو کہ اس کا اوور لوڈیڈ کنسٹرکٹر ہے اب میں اس کو یہاں پہ آپ کو دکھا رہا ہوں اس کا کوڈ ممبر لسٹ کے بعد so student parameter int a roll number closing parenthesis اس کے بعد کولن کولن اور آنورڈ اس سے جو کچھ ہے ممبر فنکشن کی کنسٹرکٹر کی باڈی شروع ہونے سے پہلے پہلے that is initialization list list اس لیے ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ کاماس لگے ہوئے ہیں اگر کاما ہے تو یہ کاما سیپریٹڈ لسٹ کہلاتی ہے اور آئی ہوپ کہ آپ پچھلے کورس میں پڑھ آئے ہیں comma separated list C allow کرتا ہے so peculiar syntax colon followed by name of the data member roll number and then with in parenthesis the value with which this particular variable اور data member is to be انیشلامبر left parenthesis a roll number right paren roll number کی ویلو سے رول نمبر ڈیٹا ممبر کو انیشلا سو یہ مجبوری تھی کانسٹینٹ ڈیٹا ممبر کو انیشلا کرنے کے لیے اس وجہ سے یہ پیکولر سینٹیکس دیا گیا لیکن اس ممبر انیشلائزیشن لسٹ کو آپ یوز کر سکتے ہیں اپنے تمام ڈیٹا ممبرس کو انیشلائز کرنے کے لیے اور جو آپ کو اسکرین پہ نظر بھی آ رہا ہے کہ اس کے بعد کوما لگا کے name which is a normal data member not a constant member اس کو ہم نل سے انیشلائز کر رہے ہیں اور اس کے بعد کوما لگا کے جو تیسرا ڈیٹا ممبر ہے G P A which is again is a normal data member اس کو ہم 0.0 سے انیشلائزیشن کر رہے ہیں تو اس سینٹیکس کے ذریعے ہم ڈیٹا ممبرس کو انیشلائز کرتے ہیں نیڈ اس کی تھی کانسٹنٹ کے لیے لیکن ہم اس کو نارمل ڈیٹا ممبرس کو انیشلائزیشن کرنے کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں اب بیسیکلی اگر میں نے اس کنسٹرکٹر میں اور کچھ نہیں کرنا تو اس کی باڈی بیسیکلی از اے نال باڈی میں نے ان کو انیشلائز کرنا تھا وہ میں نے انیشلائز کر دیا اور مجھے باڈی دینے کی ضرورت نہیں ہے اگر باڈی دینے کی ضرورت ہے تو میں کچھ دے سکتا ہوں اس وقت باڈی میں بیسیکلی کچھ بھی نہیں ہے باڈی ہم نے ممبر انیشلائزیشن لسٹ دیکھ لی ممبر انیشلائزیشن لسٹ میں لازمی بات ہے ایک ڈیٹا ممبر آپ پہلے لکھیں گے اسے آپ انیشلائز کرنا چاہ رہے ہیں کوما دے کے دوسرا کاما دے کے تیسرا کوما دے کے جتنے آپ اس طرح سے انیشلائز کر سکتے ہیں کوشچن از کہ کیا ڈیٹا ممبر اسی آرڈر میں انیشلائز ہو رہے ہیں جس آرڈر میں انہیں ممبر انیشلائزیشن لسٹ میں دیا گیا ہے یا کسی اور آرڈر میں ہو رہے ہیں the answer is the order of initialization of data member is not governed by the order in which they are written in the member initialization list rather they are initialized in in the in in which they are declared in the class یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے اگر آپ اس کو مد نظر نہیں رکھیں گے تو آپ کا کوڈ غلط ہو سکتا ہے اگین میں ایمفسائز کر رہا ہوں irrespective of how the data members are being initialization list actual initialization اس آرڈر میں ہوگی جس آرڈر میں ڈیٹا ممبرس کلاس میں ڈکلیئر کیے گئے ہیں تو اسٹوڈنٹ کی کلاس میں جس کے ساتھ ابھی ہم کام کر رہے تھے سب سے پہلے انٹ رول نمبر دیا گیا تھا ڈکلیریشن میں پہلے وہ انیشلائز ہوگا اس کے بعد نیم کو ڈکلیئر کیا گیا تھا پھر نیم کا جو ڈیٹا ممبر ہے وہ انیشلائز ہوگا اور تیسرے نمبر پہ ڈکلیریشن تھی جی پی اے کی اس لیے تیسرے نمبر پر جی پی اے کا ڈیٹا ممبر انیشلائز ہوگا آپ ممبر انیشلائزیشن لسٹ میں جس کو مرضی آگے لکھیے لسٹ کے سٹارٹ میں لکھیے جس کو مرضی لسٹ کے اینڈ میں لکھیے وہ اسی آرڈر میں کرے گا جس آرڈر میں وہ ڈکلیئر ہوئے تھے let's look at an example اگر آپ کے ذہن میں یہ پوائنٹ نہیں ہے تو گڑبڑ ہو سکتی ہے یہ ایک نئی کلاس ایسے ہی اس کے تین ڈیٹا ممبر ہیں ایکس وائی زی سب کے سب انٹ ہیں اور ایک ہی ممبر فنکشن میں نے اس کا یہاں پہ آپ کے سامنے اسکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں کنسٹرکٹر ہمیں اسی سے ضرورت ہے میں چاہ یہ رہا ہوں کہ جب بھی یہ ڈیفالٹ کنسٹرکٹر کال ہو کہ سب کے سب میں میں چاہ رہا ہوں کہ ٹین آ جائے ایکس میں وائی میں اور زیڈ میں تینوں میں دس سے انیشلائز ہو جائیں ویلو ٹین سے اور مجھے کیونکہ یہ انیشلائزیشن کا آرڈر یاد نہیں رہا تھا تو میں نے کوڈ اس طرح لکھا جو آپ کی اسکرین کے اوپر ہے کہ میں نے سب سے پہلے ڈیٹا ممبر وائی کو انیشلائز کرایا ٹین کے ساتھ اور پھر میں نے کہا کیونکہ وائی ٹین سے انیشلائز ہو چکا ہوا ہے تو دوسرا جو ممبر ہے ایکس اس کو میں کہتا ہوں وائی سے انیشلائز کرو میں ٹائپنگ بچانا چاہتا ہوں دس کی بجائے دو کی ٹائپ کرنے کی بجائے میں ایک کی ٹائپ کرنا چاہتا ہوں وائی اور میری لاجک یہ ہے which is of course is not correct کیونکہ وائی میں ویلو ٹین آ چکی ہوئی ہے اس لیے ایکس کو میں اگر وائی سے انیشلائز کر دوں تو اس میں بھی ایکس میں بھی ٹین آ جائے گا اور پھر اسی طرح زیڈ کو بھی میں وائی سے انیشلائز کر دوں تو زیڈ میں بھی ٹین آ جائے گا لیکن ہوگا یہ نہیں ایکچوئل جو ہوگا وہ آپ کو اسکرین پہ اس کے نچلے پارٹ پہ نظر آ رہا ہے کیونکہ ڈیکلریشن کلاس میں ایکس کی پہلے تھی تو وہ ایکس کو انیشلائز کرنے کی کوشش کرے گا وہ کوشش کرے گا ایکس کو وائی سے انیشلائز کرے وائی میں اس وقت گاربیج پڑا ہوا ہے تو ایکس میں گاربیج چلا جائے گا جنک ویلو چلی جائے گی پھر وائی دوسرے نمبر پہ ڈکلیئر ہوا تھا کلاس میں پھر وائی کی ڈکلریشن ہوگی اور اب وائی میں ویلو ٹین جائے گی اور پھر زیڈ انیشلائز ہوگا وائی سے اب کیونکہ وائی میں ویلو ٹین جا چکی ہوئی ہے تو اس لیے زیڈ ٹین کی ویلو سے انیشلائز ہوگا لیکن ایکس میں گھر چلا ریزن یہ ہوئی کہ جس آرڈر میں انہیں ڈکلیئر کیا ہوا تھا وہ آرڈر ڈکٹیٹ کرتا ہے کیسے انیشلائزیشن ہوگی نہ کہ وہ آرڈر جس میں یہ انیشلائزیشن ممبر انیشلائزیشن لسٹ میں کروائی گئی ہیں اس میں ایسا نہیں ہوگا تو please keep that in mind this is important آہستہ آہستہ ہم یہ کلاس کے میکنیزم کو we want to bring as closer to the concept of predefined type ہم چاہتے ہیں کہ یہ کلاس جو ہے یہ ایک یوزر ڈیفائنڈ ٹائپ بنے اور یہ جو پری ڈیفائنڈ ٹائپس ہیں انٹ فلوٹ کریکٹر ان کی کریکٹرسٹک اور یوزر ڈیفائنڈ ٹائپ کی کریکٹرسٹک ملتی جلتی ہوں جتنی کلوز ہوں اتنا بہتر ہمیں یہ پتا ہے کہ ہم نیمڈ کانسٹینٹ ڈکلیئر کرتے ہیں انٹ کے ساتھ فلوٹ کے ساتھ کریکٹر کے ساتھ لانگ کے ساتھ so on and so forth so that is the facility provided by a predefined type int float character اور سینٹیکس کیا ہوتا ہے const int X Y Z is equal to ten semicolon ہم نے ایک نیمڈ کانسٹینٹ ڈیفائن کر دیا ایکس وائی زی اور یہ کانسٹینٹ ہے نیمڈ کانسٹینٹ جیسا کہ بتا رہا ہے کیا یہ جو ابھی میں نے کلاس آپ کے سامنے ڈیفائن کی ہے اسٹوڈنٹ کی کیا میں اس سے کوئی کانسٹنٹ آبجیکٹ بنا سکتا ہوں اور اگر کانسٹنٹ آبجیکٹ بنا سکتا ہوں تو کیسے بنا سکتا ہوں اور اس کی ریمیفیکیشن کیا ہے کیونکہ اب تو اس کلاس کے کانسیپٹ کے ساتھ ممبر فنکشن آ گیا انٹرفیس کا کانسیپٹ آ گیا ہے تو کیا یہ ٹھیک کام کرے گا نہیں ٹھیک کام کرے گا constant object we can declare objects constant by using the const keyword as we use with int float اب ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ جیسے نیمڈ کانسٹنٹ ہے اسے اپنی ویلو کو چینج نہیں کرنے دینا چاہیے تو یہ دونوں چیزیں اس سے ایسوسیڈ ہونی چاہیے code snippet again simple syntax const student a student میں نے اے اسٹوڈنٹ نامی ایک نیمڈ کانسٹنٹ ڈکلیئر کر لیا جس کی ٹائپ جو ہے وہ کانسٹنٹ اسٹوڈنٹ ہے اور میں ریٹرن زیرو کر رہا ہوں so this is how I declared object آپ کے سامنے اگین یہاں پہ میں نے رول نمبر کو کاسٹ نہیں کی کیونکہ جو ٹاپک تھا وہ پہلے ختم ہو گیا اور میں آپ کو صرف گیٹ رول نمبر دکھا رہا ہوں اور گیٹ رول نمبر کا کوڈ جو ہے وہ رول نمبر کی ویلو کو ریٹرن کر رہا ہے اور وہ چینج نہیں کر رہا اس میں کچھ بھی ویری سی چیز آپ سامنے دیکھ رہے ہیں it's a read only type of data member function getter function again code constant object declare کیا اور اس آبجیکٹ کا میں get roll number member function call کر رہا ہوں کہ جو رول نمبر ہے اس کانسٹنٹ آبجیکٹ کا یہ کیا ہے اور ہم نے کوڈ ابھی دیکھا اسکرین کے اوپر کہ اس کا کوڈ آبجیکٹ کی اسٹیٹ کو چینج نہیں کر رہا رول نمبر کی ویلو کو چینج نہیں کر رہا لیکن کمپائلر ایرر دے رہا ہے تو کہتا ہے میں یہ کمپائل نہیں ہونے دوں گا ریزن بینگ کمپائلر کہتا ہے بھی مجھے نہیں پتا کہ گیٹ رول نمبر کا ممبر فنکشن جو ہے وہ کہیں آبجیکٹ کی اسٹیٹ تو چینج نہیں کر رہا آپ نے a student constant object declare کیا ہے لیکن جس ممبر فنکشن کو آپ کال کر رہے ہیں مجھے یقین نہیں ہے کہ وہ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی آبجیکٹ کی اسٹیٹ چینج کر رہا ہے کہ نہیں کیونکہ مجھے یقین نہیں ہے کہ وہ نہیں کر رہا میں آپ کو یہ ممبر فنکشن کال نہیں کرنے دوں گا ایرر بڑی لاجیکل بات ہے اگر کمپائلر کو یہ یقین نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے this is a loophole this is bad thing ایک طرف آپ نے آبجیکٹ کو کنسٹرکٹ کیا ایز اے کانسٹنٹ آبجیکٹ اور دوسری طرف جا کے اس نے اسی کے ایک ممبر فنکشن کے ذریعے اس کی ویلو چینج کر دی سو so, کمپائلر کو کیسے یقین ہو کہ جو ممبر فنکشن کال کیا جا رہا ہے وہ ویلو چینج نہیں کرے گا کیونکہ آبجیکٹ نے اگر یوزفل ہونا ہے تو انہی ممبر فنکشن کی وجہ سے ہونا ہے ورنہ تو یہ سیلڈ آبجیکٹ ہے آپ نے اس سے کوئی ویلو ریڈ کرنی ہے اس سے کوئی کام کروانا ہے تو انہیں ممبر فنکشن کے ذریعے کرانا ہے اگر ہر ممبر فنکشن کے اوپر وہ یہی کہنا شروع کر دے تو یہ کانسٹینٹ آبجیکٹ کسی کام کا نہ ہوا اس کے لیے لینگویج نے یہ کہا کہ کیونکہ کمپائلر کو پتا ہے کہ اگر کوئی ممبر فنکشن آپ نے کانسٹینٹ ڈکلیئر اینڈ ڈیفائن کیا وہاں ہے تو کمپائلر میک sure کرتا ہے کہ وہ کانسٹینٹ ممبر فنکشن آبجیکٹ کی اسٹیٹ کو چینج نہ کرے اس لیے اگر آپ نے کانسٹینٹ آبجیکٹ سے کوئی یوزفل ورک لینا ہے تو کانسٹینٹ آبجیکٹ کے اوپر صرف وہی ممبر فنکشن کال کیے جا سکتے ہیں جو کہ کانسٹینٹ ڈکلیئر کیے گئے ہیں ممبر فنکشن جو کہ کانسٹنٹ ڈکلیئر کیے گئے ہیں صرف وہی ممبر فنکشن کانسٹنٹ آبجیکٹ سے ایکسس کیے جا سکتے ہیں اور وہ اس لیے کہ کانسٹنٹ ممبر فنکشن میں دس پوائنٹر کی type constant pointer to constant object ہوتی ہے اس لیے آپ دس پوائنٹر کے ذریعے کانسٹنٹ ممبر فنکشن میں آبجیکٹ کی اسٹیٹ چینج نہیں کر سکتے چاہے آبجیکٹ کانسٹنٹ ڈکلیئر ہوا ہے یا نہیں ہوا constant member function will not allow to change the state of the current object period so یہ صرف اسی کانسٹنٹ آبجیکٹ صرف اسی ممبر فنکشن پہ ایکشن الاؤ کرے گا جو کہ کانسٹنٹ ڈکلیئر ہوا ہے کسی اور ممبر فنکشن کو کال نہیں کرنے دے گا وجہ کانسٹنٹ ممبر فنکشن اپنی ویلوز کو چینج نہیں کرنے دیتا اب دیکھیے اسی کوڈ کو میں نے تھوڑا سا ماڈیفائی کر دیا گیٹ رول نمبر کے ممبر فنکشن کو کانسٹنٹ ڈکلیئر کر دیا اور ڈیفائن کر دیا کیونکہ یہ member function getter member function constant declare ہو گیا ہے اس کا مطلب ہے compiler will now ensure that the body of this member function do not change the state of the object and this is good enough indication to the compiler now کہ اگر اس اسٹوڈنٹ کا کلاس کا کانسٹنٹ آبجیکٹ ڈکلیئر کیا جاتا ہے تو now it is safe to call get roll number member function on a constant object کیونکہ member function itself constant ہے اور کمپائلر کو اب یقین ہے کہ وہ آبجیکٹ کی اسٹیٹ چینج نہیں کرنے دے گا so it is good rule of thumb when you are designing classes to make your member function as many member function constant as possible کیونکہ آپ کی کلاس کے جتنے ممبر فنکشن کانسٹنٹ ہوں گے اگر اس کلاس کا کوئی آبجیکٹ کانسٹنٹ ڈکلیئر کیا جاتا ہے اتنی ہی زیادہ آپ اس سے انٹریکشن کر سکیں گے سو میک شیور کیجئے اگر کسی ممبر فنکشن میں آپ آبجیکٹ کی اسٹیٹ نہیں چینج کر رہے تو اسے کانسٹنٹ ضرور ڈکلیئر کیجئے دو بینیفٹ ایک تو یہ کہ آپ کے کانسٹنٹ کرنے سے غلطی سے بھی آپ ممبر فنکشن میں ویلو چینج کرنا چاہیں گے آبجیکٹ کی اسٹیٹ کی وہ نہیں کرنے دے گا اور نمبر دو یہ ممبر فنکشن اب کانسٹینٹ آبجیکٹ سے کال کیا جائے اس آبجیکٹ کی یوزفلنیس بڑھ جائے گی ایز اے کانسٹینٹ آبجیکٹ اب ہم نئے ٹاپک پہ جاتے ہیں اسٹیٹک ویریبلس آپ نے پہلے بھی دیکھے ہیں تھوڑا سا اس کو ریکیپ اور پھر اسٹیٹک ویریبل کی کلاس اور آبجیکٹ کے ساتھ انٹریکشن اسٹیٹک ویریبل نارملی ہم فنکشنس میں یوز کرتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ فنکشنس کے پیرامیٹر اور لوکل ویریبلس ہر دفعہ نئے کریٹ ہوتے ہیں جیسے ہی تھریڈ آف اس فنکشن پہ آتی ہے لیکن بعض دفعہ ہم چاہتے ہیں کہ کسی ویریبل کا اسکوپ تو لوکل رہے لوکل ٹو دی فنکشن لیکن اس کا لائف ٹائم جو ہے وہ فنکشن کے لائف ٹائم سے زیادہ ہو اور یہ آپ نے پچھلی اپنے اس سے جو پری ریکوزٹ کورس تھا اس میں آپ یہ اسٹیٹک ویریبل کی نیڈ جو ہے اس کو آپ نے دیکھ لیا ہوگا سو اسٹیٹک ویریبل بیسیکلی اس کو جب لائف دی جاتی ہے تو یہ ہی پہ دی جاتی ہے جبکہ فنکشنس کے پیرامیٹرس اور اس کے جو لوکل ویریبل ہوتے ہیں انہیں لائف اسٹیک پہ دی جاتی ہے مجھے نہیں پتا آپ کو اس کانسیپٹ کا پتا ہے کہ نہیں ہے لیکن بیسیکلی فنکشن کے پیرامیٹرز اور لوکل ویریبل جب بھی یہ فنکشن انووک ہوتا ہے ایک ایکٹیویشن ریکڈ بنتا ہے ایکٹیویشن ریکڈ میں یہ ان کے لیے میمری الوکیٹ کی جاتی ہے اور یہ ایکٹیویشن ریکڈ جو ہے یہ ان کا ایک اسٹیک سا بنتا ہے اس لیے ہم کہتے ہیں کہ لوکل ویریبلز اور پیرامیٹرز فنکشن کے ان کو اسٹیک پہ الوکیشن کی جاتی ہے میمری انہیں وہاں الوکیٹ کی جاتی ہے اور جب فنکشن ختم ہوتا ہے تو یہ اسٹیک پہ سے میموری دوبارہ ریٹرن کر دی جاتی ہے لیکن اگر اسٹیٹک ویریبل ڈکلیئر اور ڈیفائن کیا گیا ہے فنکشن کے بیچ میں تو اسے اس اسٹیک پہ جگہ نہیں دی جاتی ہے اسے ہیپ پہ جگہ دی جاتی ہے یا اس جگہ جگہ دی جاتی ہے اس جگہ اس کے لیے میموری الوکیٹ کی جاتی ہے جہاں پہ آپ سمجھ لیجئے گلوبل ویریبلس کے لیے میموری الوکیٹ کی جاتی ہے تو اسٹیٹک ویریبلس کا اسکوپ لوکل ہے لیکن لائف ٹائم اس کی گلوبل ہے جب آپ کا مین پروگرام اسٹارٹ ہوتا ہے اس وقت ان کو لائف دی جاتی ہے اور جب مین پروگرام ختم ہوتا ہے اس وقت یہ اسٹیٹک ویریبلس ڈائی ڈاؤن کرتے ہیں ایک اور ڈفرنس جو کہ لوکل ویریبلس اور اسٹیٹک ویریبلس جو کہ فنکشنز میں ڈکلیئر اور ڈیفائن کیے گئے ہیں وہ یہ ہے کہ اسٹیٹک ویریبل صرف ایک دفعہ انیشلائز ہوتا ہے آپ کسی فنکشن کو دس دفعہ کال کیجئے لیکن اگر ایک لوکل اسٹیٹک ویریبل ہے تو وہ صرف ایک دفعہ انیشلائز ہوگا یہ آپ کے سامنے کوڈ ہے فنکشن کے بیچ میں ایک ویریبل اسٹیٹک ڈکلیئر کیا گیا ہے اسٹیٹک اینٹ اسٹیٹک اینٹ از اکول ٹو آئی آئی سے اس سے انیشلائز کیا جا رہا ہے اور مین فنکشن جو مین جو ہے اس میں یہ فنکشن دو دفعہ کال کیا جا رہا ہے پہلی دفعہ پیرامیٹر ون کے ساتھ دوسری دفعہ پیرامیٹر ٹو کے ساتھ آؤٹ پٹ اسکرین پہ دیکھیے دونوں دفعہ جو آؤٹ پٹ ہے اسٹیٹک انٹ کی ویلو وہ ون ہی ہے دو دفعہ فنکشن کال ہوا لگتا یہ ہے کہ یہ اسٹیٹک انٹ ویریبل جو ہے اسے دو دفعہ انیشلائز ہونا چاہیے تھا نہیں کیونکہ یہ لوکل ویریبل نہیں ہے اس لیے یہ صرف ایک دفعہ انیشلائز ہو رہا ہے اور اگر آپ نے اسے انیشلائزیشن کے لیے کچھ نہیں دیا تو جو بھی اس ٹائپ کی ڈیفالٹ ویلو ہوتی ہے اس سے وہ انیشلائز ہو جائے گا اگر انٹ ہے تو اپنی ڈیفالٹ ویلو زیرو پہ انیشلائز ہو جائے گا کلاس اور اسٹرکچر لوکل اسکوپ ڈیفائن کرتے ہیں کلاس کے بیچ میں جتنے ڈیٹا ممبرس ہیں وہ اس کے لوکل اسکوپ میں ہیں آپ کوئی اور دوسری کلاس ڈیفائن کیجئے ان میں ایکزیکٹلی اسی نام کے ڈیٹا ممبرس ڈکلیئر کر دیجئے کمپائلر کوئی ایرر نہیں دے گا کیونکہ یہ دونوں ڈفرنٹ اسکوپ میں ہیں تو اگر یہ بھی لوکل اسکوپ ڈیفائن ہو رہا ہے تو کیا ہم کوئی ڈیٹا ممبر اسٹیٹک کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے اور اگر کر سکتے ہیں تو اس کی کونوٹیشن کیا ہے سگنیفیکینس کیا اسکرین پہ ڈیفینیشن دیکھیے اس کی a variable that is part of a class yet is not part of an object of that class is called static data member definition کا مطلب کیا ہے ڈیفینیشن یہ کہہ رہی ہے کہ اگر آپ کسی ڈیٹا ممبر کو کلاس کی ڈیفینیشن میں اسٹیٹک کر دیں گے تو یہ ڈیٹا ممبر یہ کلاس کو بلونگ کر رہا ہے یہ کسی آبجیکٹ کو بلونگ نہیں کر رہا and that is very important concept class کا ہر ڈیٹا ممبر اسٹیٹک کو چھوڑ دیجیے normal data member plus constant data member function they all belongs to objects not class اس کا مطلب کیا ہے کہ they belong to objects not class جب تک اس کلاس کا آبجیکٹ ڈکلیئر نہیں ہوتا ان ڈیٹا ممبرس کو لائف نہیں دی جاتی اب جب آپ آبجیکٹ ڈکلیئر کریں گے آبجیکٹ ڈکلیریشن کے پروسیس میں کنسٹرکٹر کال ہوگا اور جب کنسٹرکٹر کال ہوتا ہے اس کی باڈی ایگزیکشن سے پہلے اس کے ڈیٹا ممبرس کو لائف دی جاتی ہے ڈیٹا ممبرس کو کے لیے میمری میں جگہ لوکیٹ کی جاتی this is the meaning that the data members normal data members plus constant data members they belongs to the object جب تک آبجیکٹ ڈکلیئر اور ڈیفائن نہیں ہوتا ڈیٹا ممبرس کو لائف نہیں ملتی so these are also called instance variable since object is an instantiation of a type جتنے ڈیٹا ممبرس ہیں they are instance variable because they belongs to an instance of the type instance of the type object ہے جب آبجیکٹ بن رہی ہے تب یہ ڈیٹا ممبرس کو لائف مل رہی ہے اور یہ ڈیٹا ممبر اسی وقت ایکسس ہو سکتے ہیں جب آبجیکٹ ہوگا ہم ڈیٹا ممبر کو کیسے ایکسس کرتے ہیں object dot get data member object dot set data member تو جب تک آبجیکٹ نہیں ہے ہم نے ابھی تک کوئی طریقہ نہیں دیکھا ڈیٹا ممبر کو ایکسس کرنے کا اگر وہ پرائیویٹ ہے یہ اسٹیٹک ڈیٹا ممبر جو ہیں یہ کلاس کو بلونگ کرتے ہیں کلاس کو بلونگ کرنے کا کیا مطلب ہے کہ اسٹیٹک ڈیٹا ممبر کے لیے irrespective of how many objects are declared of this class static member کے صرف ایک ہی دفعہ اسے میمری الوکیٹ کی جائے گی that is they are shared by all instance of the class do not belong to a particular instance of a class جیسے میں نے کہا تھا باقی ممبر ڈیٹا ممبر جو ہیں وہ جب نیا آبجیکٹ ڈکلیئر ہوتا ہے اس کے لیے ان تمام ڈیٹا ممبرس کو نئی ویلوز دی جاتی ہے نئی ویلو سے مراد میری یہ ہے کہ میمری میں ان کے لیے نئی جگہ ایلوکیٹ کی جاتی ہے لیکن اسٹیٹک ویریبل کے لیے صرف ایک دفعہ میمری ایلوکیٹ کی جاتی ہے اور سارے کے سارے آبجیکٹ جو ہیں ایک میمری لوکیشن کے ذریعے اس کو ایکسس کرتے ہیں so this static variable is common to the entire class it is common to the all the instance of a particular class ایک دفعہ اس کے لیے میمری الوکیٹ ہوگی چاہے اس کے ہزاروں آبجیکٹ ڈکلیئر ہوئے ہوں that's why the static variable the static variable declared in a class is also called class variable as opposed to the instance variable جو ابھی میں تھوڑی دیر پہلے آپ کو بتا دیا so this is class variable it belongs to the entire class اس کی ڈیکلریشن آپ کی اسکرین کے اوپر ہے اسٹیٹک کا کی ورڈ جیسے نارمل یوز کرتے ہیں ویسا ہی ہم نے یوز کر لیا static data member is declared inside a class جیسے کہ باقی ڈیٹا ممبر کلاس کے بیچ میں ڈکلیئر کیے جاتے ہیں نا دس از ڈیکلریشن کلاس کا میکنیزم آپ کو یوزر ڈیفائن ٹائپ کریٹ کرنے میں ہیلپ کر رہا ہے یہ ٹائپ ہے جیسے کہ انٹ ایک ٹائپ ہے جیسے کہ اسٹرکٹ جو اگر آپ نے پہلے کوئی بنایا ہوا ہے وہ ایک ٹائپ ڈکلیئر کرتا ہے ویریبل اس ٹائپ کا ڈکلیئر نہیں کرتا اس کے لیے ہمیں علیحدہ سے اسٹیٹمنٹ لکھنی پڑتی ہے student a student this is how we declare an object of the type so so, اگر یہ ڈیکلریشن ہے تو اس کی انیشلائزیشن کب ہو رہی ہے انیشلائزیشن اس وقت ہوتی ہے جب اس ویریبل کو یا نیمڈ کانسٹینٹ کو لائف دی جاتی ہے میمری میں اس کے لیے جگہ ایلوکیٹ کی جاتی ہے یا اسے ڈیفائن کیا جاتا ہے سو so, اس کی ڈیفینیشن کہاں ہے آپ کہیں جی اس کا آبجیکٹ ڈکلیئر کر دو آبجیکٹ ڈکلیئر کر دوں گا پہلا آبجیکٹ ڈکلیئر کروں گا تو اسے لائف مل جائے گی کمپائلر کو یاد رکھنا پڑے گا کہ یہ میں نے پہلا آبجیکٹ ڈکلیئر کیا ہے اس لیے اس کو میں اسٹیٹک ویریبل کو لائف دے رہا ہوں اور جب میں دوسرا ویریبل اسی ٹائپ کا ڈکلیئر کروں تو اب مجھے اس کو لائف نہیں دینی ہے یہ کمپائلر کے لیے مشکل ہے سو so جب آبجیکٹ ڈکلیئر کیا جاتا ہے تو اس وقت ڈیٹا ممبرس کو لائف دی جاتی ہے کلاس ویریبل کو لائف نہیں دی جاتی سو so اگر کلاس ویریبل کو لائف دینی ہے تو اس کے لیے ہمیں اسٹیٹک ویریبل کی ڈیفینیشن دینی ہے this is the other instance where there is a mark difference between declaration and definition پہلا انسٹینس تھا فنکشن کے پروٹوٹائپ جو آپ ڈکلیئر کرتے ہیں دیٹ از ڈیکلریشن دوسرا یہ انسٹینس ہے آپ کلاس میں اسٹیٹک ویریبل ڈکلیئر کر رہے ہیں ڈیفینیشن نہیں ہے یہاں پہ اسے لائف نہیں مل رہی ہے آپ نے اسے اس کو لائف دینے کے لیے علیحدہ سے اس کی ڈیفینیشن دینا پڑتی اور وہ ڈیفینیشن ایک ہی دفعہ ہونی چاہیے کیونکہ یہ کلاس وائڈ ویریبل ہے یہ انسٹنس ویریبل نہیں یہ اسکرین پہ دیکھیے اسٹیٹک ویریبل ڈکلیئر کیا گیا کلاس میں اور outside class so call لگتا ہے جیسے اسے دوبارہ ڈکلیئر کیا گیا وہی جو دوبارہ کلاس کے باہر جو آپ کو چیز نظر آ رہی ہے we it is the definition of the static variable اور اسٹیٹک ویریبل کی ڈیفینیشن میں ہم نے کیا کیا ہے ٹائپ uh, جو کہ اس کی ڈیٹا ٹائپ جو مرضی ہو اس کے بعد اسکوپ ریزولوشن آپریٹر کے ذریعے بتا رہے ہیں کہ یہ جو ویریبل ہے کس کلاس کو بلونگ کر رہا ہے so basically class name colon colon variable name this is now definition تو now at this point when this line is executed actually at this moment compiler allocates memory for this variable static data member should be initialized once normally یہ فائل اسکوپ کے اوپر انہیں انیشلائزیشن کی جاتی ہے ایک دفعہ فائل اسکوپ سے مراد ہے وہی اسکوپ جس کے اوپر آپ گلوبل ویریبلس اپنے ڈکلیئر اور ڈیفائن کرتے ہیں اور کیونکہ اس وقت علیحدہ سے ڈیفینیشن دی جاتی ہے اس لیے ڈیفینیشن کے وقت ان کی انیشلائزیشن ہو جاتی ہے آپ کے سامنے کوڈ کا سنائپٹ پیٹ جہاں پہ میں آپ کو اس کی انیشلائزیشن دکھا رہا ہوں غور سے آپ ذرا کلاس کا سارا کوڈ دیکھیے گا کلاس اسٹوڈینٹ اب میں اسٹیٹک ویریبل کو پرائیویٹ ڈکلیئر کر رہا ہوں static int number of students اور اس کے بعد پبلک اور ڈاٹ ڈاٹ ڈاٹ کہ اس کا کچھ انٹرفیس ہے اس سے ہمیں کنسرن نہیں ہے کلاس کی ڈیفینیشن ختم ہوگی اس کے بعد میں اسٹیٹک ممبر ویریبل کی ڈیفینیشن دے رہا ہوں فائل سکوپ لیول کے اوپر میں نے انٹ مین کہیں نہیں لکھا مین فنکشن کے بیچ میں یہ لائن نہیں لکھی گئی ہے میں نے اس سے باہر یہ لائن لکھی ہے فائل سکوپ کے اوپر int name of the class student colon colon name of the static variable number of students is equal to zero یہاں پہ میں ڈیفینیشن کے ساتھ ساتھ اسے انیشلائز کر رہا ہوں اس ویریبل کو زیرو کے ساتھ لیکن ایک بڑی امپورٹنٹ چیز پتا نہیں آپ نے نوٹ کی ہے کہ نہیں نوٹ کی ہے پرائیویٹ ڈیٹا ممبر ہے نمبر آف اسٹوڈینٹس لیکن اس کی ڈیفینیشن میں یہاں پہ یوں دے رہا ہوں کیا یہ انفارمیشن ہائڈنگ پرنسپل کی نگیشن ہے کہ پرائیویٹ ڈیٹا ممبر کو ایکسس نہیں کر سکتے نہیں اپرنٹلی لگتا ہے لیکن ایکچولی نہیں ہے میں یہ کوئی نیا ویریبل ڈکلیئر نہیں کر رہا میں کوئی اس نئے ویریبل میں ویلوز نہیں ڈال رہا میں نے جو اسٹیٹک ویریبل ڈکلیئر کیا تھا کلاس میں اس کو میں اب ڈیفائن کر رہا ہوں کیونکہ یہ اسی ویریبل کو ریفر کر کے اس کے لیے میمری ایلوکیٹ کروانا چاہ رہا ہے اس لیے انفارمیشن ہائڈنگ کے پرنسپل کو یہ وائلٹ نہیں کر رہا سو ایک ہی دفعہ یہ اسٹیٹمنٹ ایگزیکیوٹ ہوگی اور اس میں زیرو کی ویلو سے اسے انیشلائز کر دیا جائے گا ٹھیک ہے جی this is definition of the same variable static variable جو کہ کلاس میں ڈکلیئر کیا گیا تھا مجھے یہ ضرورت اس لیے پیش آئی کہ میں چاہتا ہوں کہ اس پرٹیکولر ویریبل کو صرف ایک دفعہ لائف ملے اگر یہ ایک دفعہ اگر میں اسے آبجیکٹ کے ساتھ اسے لائف دیتا تو سو آبجیکٹ کریٹ ہونے تھے اور اس ویریبل کو سو لائف مل جانی تھی جو کہ میرا اوریجنل انٹینٹ نہیں تھا میرا اوریجنل انٹینٹ صرف یہی تھا کہ اس کو ایک دفعہ لائف ملے اور میں اس طرح اسے ڈیفائن کر رہا ہوں فائل اسکوپ کے لیول کے اوپر static data members are not explicitly initialize at the time of definition then they are initialize to default zero ابھی پچھلی اسکرین پہ آپ نے دیکھا تھا کہ میں نے اسے انیشلائز کر دیا تھا زیرو کے ساتھ اگر میں نہ بھی کرتا تو بھی جو بھی اس ٹائپ کی ڈیفالٹ زیرو ہوتا وہ اسے لے لیتا یہ اسکرین کے اوپر ہے وہ اسٹیٹمنٹ دوبارہ لکھی ہے ڈیفینیشن والی int student colon colon number of students یہاں پہ صرف ڈیفینیشن دی گئی ہے اس کو ایکسپلسٹلی انیشلائز نہیں کروایا گیا لیکن سی کا اسٹینڈرڈ کہتا ہے کہ اگر اسٹیٹک ویریبل کو آپ ڈیفائن کر رہے ہو تو یہ آٹومیٹکلی ڈیفالٹ جو انٹ کا ڈیفالٹ ہے اس سے اس کو انیشلائز کر دے گا انٹ کا ڈیفالٹ زیرو ہے this statement is equivalent to the statement written under int student colon colon number of zero اس کے ساتھ ہی ہمارے لیکچر کا ٹائم ختم ہو رہا ہے آ, یہ ٹاپک ادھورا سا رہ گیا ہم اگلے لیکچر میں دوبارہ یہیں سے اسٹارٹ کریں گے آخر میں ایز یوزل لیکچر کا اوور ویو ہم نے اسٹارٹ کیا کانسٹنٹ آبجیکٹ سے آبجیکٹس ہوتے کیا ہیں ان کی نیڈ کیا ہے اور کانسٹنٹ آبجیکٹ کن ڈیٹا ممبرس کو کال کن ممبر فنکشنس کو کال کر سکتا ہے اور کن کو نہیں کال کر سکتا ایک کانسٹنٹ آبجیکٹ صرف کانسٹنٹ ممبر فنکشن کو ہی کال کر سکتا ہے کیونکہ کانسٹنٹ ممبر فنکشن کو کال کرنے میں کمپائزر کو گارنٹی ہے کہ آبجیکٹ کی اسٹیٹ چینج نہیں ہوگی کانسٹنٹ آبجیکٹ سے ہم کسی ایسے ممبر فنکشن کو کال نہیں کر سکتے ہیں جو کہ کانسٹنٹ ڈکلیئر نہیں کیا گیا کیونکہ کمپائلر کو نہیں پتا کہ اس نان کانسٹنٹ ممبر فنکشن سے آبجیکٹ کی اسٹیٹ چینج ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی کیونکہ اس کو گارنٹی نہیں ہے اس لیے سی پلس پلس کا اسٹینڈرڈ اس چیز کو الاؤ ہی نہیں کرتا کہ آپ کانسٹنٹ ممبر کانسٹنٹ آبجیکٹ کے ذریعے کسی نان کانسٹنٹ ممبر فنکشن کو کال کریں اس کے بعد ہم اسٹیٹک ویریبلس کے اوپر آئے کہ اسٹیٹک ویریبل جو کہ ہم نے آپ لوگوں نے پہلے پڑھے ہوئے ہیں اگر ان کو کلاس کا ڈیٹا ممبر کے طور پر ڈکلیئر کیا جائے ٹریٹ کیا جائے تو اس کی ریمیفیکیشن کیا ہے اس سے ہم اس بحث میں چل پڑے کہ یا دو نئے کانسیپٹ آ گئے کہ انسٹنس ویریبل کا کیا کانسیپٹ ہے وہ ڈیٹا ممبر جو کہ اسٹیٹک نہیں ہے چاہے وہ نارمل ہوں چاہے وہ کانسٹنٹ ہوں وہ آبجیکٹ کو بلانگ کرتے ہیں جب آبجیکٹ ڈکلیئر کیا جاتا ہے اس وقت ان ڈیٹا ممبرس کو لائف دی جاتی ہے اور ہم اس آبجیکٹ سے صرف اسی ڈیٹا ممبر کو ایکسیس کر سکتے ہیں جب نیا آبجیکٹ ڈکلیئر کرتے ہیں تو ان ممبر فنکشن کے لیے علیحدہ سے میموری الوکیٹ کی جاتی ہے so that's why these variables are also called instance variables data member جو ہیں ان کو انسٹنس ڈیٹا ممبر بھی کہہ لیں یا انسٹنس ویریبلس بھی کہہ سکتے ہیں یا انسٹنس کانسٹنٹس بھی کہہ سکتے ہیں as the case may be لیکن یہ جو اسٹیٹک جو ہے اس کو صرف ایک دفعہ لائف ملنی ہے ایک دفعہ اس نے انیشلائز ہونا ہے تو اس کو اس کی لائف کا پروسیس جو ہے ہم آبجیکٹ کی کریشن اور ڈسٹرکشن سے اٹیچ نہیں کر سکتے ہیں اگر اس سے کرتے تو جیسے آبجیکٹ کریٹ ہوتا اس اسٹیٹک ویریبل کو بھی لائف ملتی دوسرا آبجیکٹ کریٹ ہوتا اسی اسٹیٹک کے لیے دوسری میموری الوکیٹ ہو جاتی تو یہ انٹینٹ نہیں تھا ہم چاہتے ہیں کہ اسٹیٹک ویریبل جو ہے یہ کامن رہے ایک ہی رہے irrespective of the number of objects created سارے آبجیکٹ اگر اس اسٹیٹک ویریبل کو ریفر کر رہے ہیں تو وہ ایکچولی ایک ہی ویریبل کو ایکسس کر رہے ہیں so such variable are called class variables they belong to the class not to the instance اس کی فردر ریمیفیکیشن ہے وہ ان شاء اللہ اگلے لیکچر میں ہم دیکھیں گے سو اگر یہ کلاس ویریبل ہے تو اس کو لائف کب ملتی ہے کلاس کے بیچ میں جو آپ نے ڈکلیرشن دی ہے static int number of students یہ تو ڈیکلشن ہے لائف تو نہیں ملی سو لائف دینے کے لیے ہمیں اسٹیٹک ویریبل کو علیحدہ سے outside the class define کرنا پڑتا ہے اور ارسپیکٹو کہ وہ اسٹیٹک ویریبل پبلک ہے یا پرائیویٹ ہے ہم نارملی اسے فائل اسکوپ کے لیول کے اوپر اس کی ڈیفینیشن دیتے ہیں اور ڈیفینیشن کا سینٹیکس آپ نے دیکھ لیا ہے بیسیکلی آپ نے بتانا ہے کہ یہ کون سی ٹائپ ہے اور یعنی اسٹیٹک ویریبل کی ٹائپ کیا ہے اور یہ اسٹیٹک ویریبل کس کلاس کو بلانگ کرتا ہے تو اس ڈیفینیشن کے وقت آپ نارملی اسے انیشلائز بھی کسی ویلو سے کرا دیتے اس کے ساتھ ہی ہم آج کے لیکچر پہ اختتام پر پہنچے اللہ حافظ